واحلل عقدة من لساني شاپ قولي اللهم صل قدرت کی نشانیاں اور سربر دو آحائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت اور رسالت کی سچائیوں کو سمجھنا آج کتنا آسان ہے شاید پہلے اتنا آسان نہ رہا فرمان اللہ تعالیٰ کا اجازے میں کے پلے اور حرام کے بچے پیدا ہوں گے عمل نہ کرتا ہو اور بات ہے چماروں کو دیکھ کر داڑھی مٹاتا ہو رنڈیوں کو دیکھ کر عورتوں کو بے پردہ بھیجتا اور دنیا کا ہریش لالو کی کتا بن کر اللہ کے گھر کو ویران کرتا ہو نمازیں چھوڑتا ہو اور بات ہے لیکن آفا کے کسی فرمان میں اگر کوئی شبہ کرے گا یہ مولوی تو چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ بجر کی نماز چھوڑنے سے فقیر ہو جائیں گے فجر کی نماز پڑھنے سے زندگی میں خیر و برکت فجر کی نماز پڑھنے سے صحت اور شفا ملے گی ہم تو برسوں سے فجر نہیں پڑھ رہے رمضان میں کبھی کبھی مسجد کا منہ دیکھ لیا کرتے ہیں لیکن آج تک ہم فقیر نہیں ہوئے ہماری پراپرٹی بڑھ رہی ہے بلڈنگیں بڑھ رہی ہیں آمدنی بڑھ رہی ہے اللہ کی زد و جلالت کی صدر نبی کے فرزان کے سامنے اگر کوئی فرعون اور ہارون اور دجال اپنی دلیل کو پیش کرے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا نہیں پڑ رہا ہے اور دل میں احساس ہے کہ اے اللہ میں گنہ گار گزری آقا کے کتنے سخت فرمودات ہیں نماز کے بارے میں داڑھی کے بارے میں اسلامی لباس کے بارے میں سنتوں کے بارے میں اے اے اللہ اللہ میں مجرم ہوں ہوں خطا کار تو مجھے ہدایت دے دے توفیق ہو سکتا ہے کہ وہ موت سے پہلے اللہ کے توبہ کی توفیق دے دے شرط کرے گا ضد کرے گا دیکھوں گا میں میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں یہ تو مولویوں کا کام ہے حدیث کہنے کا شک کرے گا تو ایمان سے ہٹ جائے گا کل کتاب اللہ کی کتاب شروع ہی ہوتی ہے وہی سے کہ تم کتاب پڑھنے سے پہلے کے لیے عقیدہ بناؤ ایمان بناؤ کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے تو آقا نے فرمایا کہ رات میں لہو و لڑک کے اندر مشغول رہیں گے اور صبح سے اللہ ان کے چہروں کو بندروں کی طرح بنا دیں گے سوروں کی طرح بنا دیں گے اب اگر کوئی شک کرے کہ صاحب میری بیوی تو ٹی وی کے بغیر کشتی ہی نہیں کون سا ڈراما پوچھو کون سا گانا پوچھو اور کمپٹیشن میں دیوی کے مقابلے میں پہلا انعام لے کر آئی اور ہے کہ بیوٹی ہے بازار میں جاتے ہیں دانی کتے گور گور کر دیکھتے ہیں اور مولانا صاحب بڑے پراٹے کے ساتھ تقریر کر رہے تھے اللہ سبر کا چہرہ بنانے کا اور کتے کا چہرہ کو دعوت دینا بات یہ ہے کہ نبی تو جھوٹ نہیں کریں گے ایک ایک بات ایک ایک بات آقا نے جو فرمائی حدیث میں آپ نے فرمایا یہ امت اللہ سے رشتے کو توڑ لے گی نبی سے ناطے کو توڑ لے گی قرآن اور حدیث کو فراموش کر ڈالے گی مساجد مدارس علماء اولیاء اچیا کا ان کے پاس کوئی مقام نہیں ہوگا ابھی ہاتھ میں کرکٹر کی بولی لگی اس کو بڑے بڑے امیروں نے اور فلموں میں کام کرنے والوں نے بولی لگائی کروڑوں کروڑوں روپیوں کے اندر ایک ایک کرکٹر کی بولی لگی دنیا دیکھ رہی ہے یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں خلفائے راشدین کی بات نہیں یہ تمہاری میری بات ہے بولی لگی نہیں لگی ایک کرکٹر کی کتنی بولی ایک فلم میں کام کرنے والا رنڈوا صرف ایڈوٹیز کے اندر اشتہار میں جھوٹے اشتہار کیا اشتہار یہ صابن استعمال کرو چاند کی طرح آج تک کوئی وہ صابن استعمال کر کر گورا ہوا کوئی کریم کاسمیٹک استعمال کر کر کوئی بدسورت زنا میں مبتلا ہوتا ہے یہ اٹھ کر کہتا ہے اور سلا تو خیر من النوم آ جاؤ یہ نماز بہتر ہے کیا قیمت لگائی کیا بولی لگائی آقا نے جو باتیں ارشاد پر پائی ایک ایک بات جیسے آج دن کے اجالے میں یہ دیوار نظر آ رہی ہے اس پر سفید کلر لگا ہوا ہے نیچے ماربل لگا کوئی شک ہے اس سے زیادہ یقین ہے آقا کی باتوں پر آپ نے فرمایا میری امت جب قرآن حدیث سے دور ہو جائے گی سنتوں کا ٹھٹا کرنے لگے گی اللہ کے دین کا مذاق کرنے لگے گی اقوام ان پر مسلط ہو جائیں گے اور ان کا مقام ایسے ہوگا جیسے بہتے پانی کے اندر تنکے کا یہ ہماری روپیوں پر پلنے والی قوم پولیس کو تنخواہ کہاں سے آتی ہے اس کا باپ دیتا ہے ہمارے ٹیکس سے ان کے کی جو لگتی ہے ان کی وردی ہمارے پیاگ سے لگتی ہے اور یہ وہ سلیل قوم ہے کہ رنڈی جب رنڈی خانے میں اپنے جسم کا سودا کرتی ہے تو پکڑ کر رشوت دے کر رنڈی کا پیسہ لے کر رنڈی کو چھوڑتا چور چوری کرتا ہے اپنی ماں کے علاج کے لیے اور اپنے بیٹے کو کالج میں داخل کرنے کے لیے یہ چور جب پکڑا جاتا ہے چور گھڑی پہن کر لاپت میں جاتا ہے چور جیب میں پیسہ رکھ کر لاپت میں جاتا ہے انگوٹھی پہن کر جاتا ہے واپس آنے تک اس کی انگوٹھی اس کا اس کی مال اور اس کے جیب کے پیسے ختم چور چوری کرتا ہے ماں کے لیے اور چوروں کی چوری کرنے والے یہ رات کے ڈیڑھ بجے دو بجے مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر جو امن کے پیمبر پر ہے اللہ عزت و جلالت کی قسم جس علاقے سے جس دھرتی سے اسلام اور مسلمانوں کا نام ختم ہو جائے گا سوائے تباہی اور بربادی میں کچھ نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے داڑھی رکھنا جرم نماز پڑھنا جرم پردہ کرنا جرم یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہیں کی پولیس نے پکڑ لیا ہو کسی وجہ سے ایک ہفتہ مہینہ بعد جائیں اس کی گاڑی کو ہارن کی ضرورت ہی وہ چرا لے گا کسی کو مرر کی ضرورت ننگی گاڑی ملے گی آپ کو ہمت ہے کسی کو پوچھے وہ یہ چوری کھلے عام کرنے والے آج کل تم خیر امتی جی کا جاننا کم امت امت یہ وہ امت جو جنگلوں میں جاتی تھی تو شیر ڈرتا تھا سمندر میں جاتے تھے راستہ بناتے تھے سمندر پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں صرف حضرت موسا کی سلاد و سلام کے لیے راستہ بنا لیکن اس امت کے کتنے صحابہ کے لیے راستہ بنا کتنے اولیاء کرام نے مسلح کو سمندر پر بچھا کر نماز پڑھی صرف پیغمبروں میں ایک پیغمبر کو جو مقام ملا اللہ نے اس امت کے معمولی درجے کے آدمیوں کو وہ مقام دے دیا آج اس امت کا مقام کیا ہے بہت اس کا پرسان حال ہے کبھی بھی کسی بھی وقت بہ کر اٹھا لیا جاتا ہے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں قربانی کا سیزن آتا ہے قد آدم کے اشتہار لگتے ہیں صاف چمڑا ہمیں دو چمڑا ہمیں دو رمضان آتا ہے اشتہار لگتے ہیں زکات ہمیں دو یہ زکات لینے والے یہ قربانی کا چمڑا لینے والے آج ہمارے بھائی کو پکڑ لیا گیا بغیر کسی جرم کے داڑھی رکھنے کے جرم میں نماز پڑھنے کے جرم میں کہاں گئے ہو تم گلی گلی میں انجمنیں گلی گلی کے اندر خیر رفاہی ادارے ہر کوئی میں کلام گورنر کے پاس جا کر بھی مانگتے کیا گورنر کسی کو چھوڑ دیا دہشت گردی کے خلاف جلسہ کیا جاتا ہے سیکھا جاتا ہے اس سیکھنے کے بدلے کتنے قیدیوں کو آزاد کیا گیا بامبئی کے بم بلاس کے نتیجے میں ماں سے الگ رکھا دودھ پینے نہیں دیتا تھا کتے اور سور بھی اپنے بچوں پر اپنی ذات کے بچوں پر نسل پر رحم کرتے ہیں چھ ماہ کی بچی کو ماں کے سینے سے بچڑایا اور پندرہ پندرہ دودھ کے لیے ترتایا کسی طریقے سے بات ہیومن رائٹس والوں کی بات چلی گئی ایسے کتنے بچوں کو تڑپاتے ہوں گے ایک ماں ایک ماں اور ایک دودھ پیتے بچے کا واقعہ چلا گیا کتنے ماں کو ترساتے ہوں گے کتنے بچوں کو دودھ کے لیے تڑپاتے ہوں گے یہاں بنگلور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شرمداہوں پر کرنٹ کے چٹکے دیے اقبال ظلم کرانے کے لیے کہ تم چور ہو چٹکے ہو ان کے یہاں عورت کی کوئی ویاجو نہیں بچوں کی کوئی عظمت نہیں آج یہ قوم ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گی کرم کا معاملہ کرے گی دہشت گردی اور ٹیررسٹ کا لیبل لگا کر یہ ہمیں بریانیاں کھلائے گی موت مانگتے ہیں موت مانگتے ہیں آپا نے فرمایا تم اگر اور حدیث سے دور ہو جاؤ گے اور میرے طریقے سے دور ہو جاؤ گے تم پر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے ایک ایک بات آقا کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی آپ نے فرمایا مسجد شہود و نصارہ کے مابت کی طرح پختے بنائے جائیں گے اور ان پر فخر کیا جائے گا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں ان کے سر پر اونٹ کے کوہان کی طرح چوٹیاں ہوں گی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے آپ نے فرمایا مرد اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور دوستوں کی عزت کرے گا مرد اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کی غلامی کرے گا چوروں کی غلامی کرے گا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے جب یہ ہو رہا ہے تو آقا نے یہ بات رشاد فرمائی رات میں لہ و لائف کے اندر گانے بجانے کے آلات کے اندر ملوث ہوں گے اور صبح میں اللہ ان کے چہروں کو سور اور بندروں میں تبدیل کر دے گا تو یہ بات نہیں ہوگی سب ہو رہی باتیں تو آپ کہیں گے کہیں بندر کا چہرہ اور کہیں تقریر کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے آقا کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی محدثی نے کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ آقا نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی اے اللہ میری امت کے چہروں کو نہ کرنا جس آقا کی سنت کا مذاق کرتے ہو جس آقا کی سنت کی داڑھی کے بالوں کو بے چاپ کی نالی میں ڈالتے ہو اور جس آقا کے طور طریقے آج تمہیں کھٹا لگتے ہیں مذاق لگتے ہیں ارے یہ زمانے میں وہ زمانے کے بات کرے تو ہوتا کیا بھائی کو سا زمانہ یہ سا ملک یہ کون سی قوم میں ہم رہ رہے ہیں کہے تو ہوتا کیا ذرا چل جانا حرام کا کھا لینا سود لے لینا دے لینا ذرا رشوت لے لینا ذرا عورت کو دوستوں سے ملا دینا ذرا برتھ ڈے وہ زمانے کے صحابہ کیا ہے اس زمانے میں پیدا ہوئی سو میں نماز پڑھ لیے ذرا یہ بھی کر لیے چلتا ویسا اسلام میں سختی نہیں ہے اور دنیا کے کتے میں ایک روپیہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں بلڈنگ چڑھاتا ہے پڑوس والا ایک چیز لے لیتا ہے ایک چیز کے لیے اپنی جان گوا دیتا ہے ایک انچ ایک بالش زمین لے لیتا ہے کرنٹ کی بھی طرح سے بڑھ کر آ جاتی ہے وہاں کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں میرا نسل در نسل کوٹ کے اندر مقدمے لڑیں گے فائلیں بھری ہوئی ہیں عدالتوں کے اندر داڑیاں والے ٹوپیاں والے برقے والے زمین کے کتے اور پجاری بن کر دولت اور مال کے حریف اور لالچی بن کر عدالت کے چکر لگا رہے ہیں جیلوں کے اندر مسلمان بھرے پڑے ہیں کوئی چٹ پر جوتا پھینک رہا ہے کوئی شاید کے گلے کی پلیٹ پکڑ رہا ہے اسلام کے لیے کوئی مرنے والا پٹنے والا میں نے ہزار مرتبہ کہا میرا رب کا نام تاخلہ ہے طاہر ہے متحد ہے اور اگر رب کائنات میدان محشر میں لفظ اللہ لفظ رحمان لفظ رحیم لفظ جبار قہر ستار رحیم ایک لفظ کی بنیاد پر خدا جنت دے سکتا ہے حدیث میں نہیں آتا اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے میرے بندے جنت میں چلا جا بندہ کہے گا اللہ کیسے میرے پاس تو کوئی نئے عمل نہیں کھولا کھولا یہ سفا خالی وہ سفا خالی وہ سفا خالی اب کہیں پوری نبے سال کی زندگی میں اور پوری سو سال کی زندگی میں ایک مرتبہ اس نے اللہ کہا تھا کہا تو نے ایک مرتبہ مجھے یاد نہیں کیا چل اس کے بدلے میں میں تجھے جنت دے دیتا ہوں میرے اللہ کا نام کتنا قیمتی جو جہنم کی آگ کو بجا دیتا ہے میرے اللہ کا نام کتنا قیمتی جو کل سیرا بال سے زیادہ باغی اور تلوار سے زیادہ تیز اسے پار کرا دیتا ہے میرے اللہ کا نام اتنا متبرک کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے درمیان عزت کی چادر دیتا ہے عرش کا سایہ دیتا ہے کا پانی دیتا ہے آج تک اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر کوئی مدرسہ کوئی انجمن کوئی ادارہ کوئی تحریک ہے گلی گلی کے اندر انجمنیں آپ کے محلے میں کوئی ادارہ نہیں کیا کام کرتا ہے اپریل کے مہینے میں خطرہ کا چمڑا کٹاتا ہے سمجھتا ہے کہ ادا ہو گیا جون کے مہینے میں زر کاپیاں زر کتارہ عید میں ایک پیکٹ سیویا کی گھی کی دو کلو چاول کی ادارے کا حق ادا ہو گیا کوئی چاول دے کر کوئی قتلا کرا کر کوئی میلاد کا جلسہ کرا کر اللہ کے نام کو کون پوچھے گا میرے اللہ کے نام کی عزت کون کرے گا یہ کتیاں یہ رنڈیاں جنہیں دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جن کے دیکھنے سے ہمارے ایمان اور اسلام کو خطرہ ہے دہشت گرد تو گردی تو تم پھیلا رہے ہو صاحب سیکس کو تم پھیلا رہے ہو بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنے کا بڑھاوا باپوں کو تم دے رہے ہو بھائیوں کو تم دعوت دے رہے ہو کہ بہنوں کو نشیلا انجیکشن دے کر ان کی آبرو لوٹو عزت کا جنازہ تم نے نکالا عزت اور آبرو کی چادر کو چاک چاک تم نے چوروں کی چوری تم کرتے ہو ساڑیوں کی گھنٹیوں کی رشوت تم لیتے ہو ہم تو زکات پر پلتے ہیں برتاست پر پلتے ہیں خیرات پر پلتے ہیں بھیت بنی چادر کے روپیوں پر یہ مدارس چلتے ہیں رڈیوں پر تو نہیں پلتے چوروں کی آمدنی پر نہیں پلتے معمول وصول کر کر نہیں پلتے رشوت پر نہیں پلتے آئے زلیم آج مسلمانوں پر حاوی ہے گاؤں سے دن دیکھنے کو آ رہے ہیں ایک ایک پر ہزاروں کافروں پر آئی تھی ستر سال کی حضرت زمین رضی اللہ تعالیٰ وقت کا ڈاکو ولن وقت کا کرون وقت کا دنچار وقت کا قارون وقت کا امریکہ وقت کی سپر پاور طاقت کون سی تھی مقد المکرمہ ابو جہل کا تو کی بولتی تھی ابو جہل کی شرارتیں کام کرتا تھا شریروں کا خاص اور لیڈر کمانڈر ان چیف کام تھا ابو جہل ڈوب کرو ایک صاحب مسجد کے کام کے لیے آئے دیکھنے میں آپ کہیں گے یہ موٹا تازہ پہلوان اتنے موٹے موٹے رکھے کلے آلو کے جیسا پولیس کی آنے کی اطلاع ملی چار سو قدم تھا مارے گی پولیس کیوں مارے گی اور مارے گی تو اس کا جواب نہیں ہے یہ نوجوان اور دوسرے تیسرے نے فون کیا یہ نوجوانی کس کے لیے یہ طاقت کس کے لیے نہیں حضرت سفر میں میں میزور کی طرف چورو بچہ کو گھمانے لے جا رہا ہوں واہ اللہ سے طاقت چورو کی غلامی کے لیے بچوں پر مر مٹنے کے لیے پولیس کی آمد سن کر بھاگنے کے لیے اور کسی نے غلط اور پھیلا دی دو لاڑیوں میں بھر کر جو ہے گنڈے آ رہے ہیں بھاگ پہ ڈر کر معلوم نہیں ہوتا آدمی کے باتوں سے بھاگ گیا ڈر کر اور دوسرے تیسرے دن حضرت خیر خیریت تو ہے کہاں ہے آپ جورو کو گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں نوجوانوں کی نوجوانی جورو کی غلامی میں بیت رہی ہے مرے گا تو مرے گا نہیں اور کیا ہوگا خدا کا قہر یہ دشمن کمزور دن رنڈیوں کے پیسوں پر پلنے والا چوروں چکوں کی کمائی کھانے والا یہ حرام اور ہم پر مسلط نہیں ہوگا تو کیا ہوگا آسان نے فرمایا ان کے چہرے تنظیروں کی طرح بندوروں کی طرح ہو جائیں گے صحیح ہے بات کیا ہے تنظیم کی عادت تنظیم کے سامنے آپ گلاب سے بنا ہوا میٹا رکھیں آپ گلخن لگے رکھے اور گرم گرم بچے کا پاخانہ رکھے جانور کا گوبر رکھے تنظیر کھائے گا کیا کھائے گا گلخن کھائے گا تو پاخانہ کھائے گا کے مزاج میں گندگی اور خباصت ہے وہ تہذیب کو چھوڑ کر قمیض کو پکڑتا ہے وہ پاک کو چھوڑ کر ناپاک کو پکڑتا ہے بندر بندر کی خصلت نقالی ہے آپ جو حرکت کریں گے وہ حرکت کرے گا آج دنیا کے اندر یہ دو چیزیں چل رہی نہیں چل رہی ہیں آج کس کی قیمت ہے آج کس کی ویلو ہے پلا ہیرو کی طرح نقل کرتا ہے تو اس کی بھی قیمت لگ گئی اس کا چہرہ پلا جیکٹر کی طرح ہے اس کی بھی ویلو ہو گئی دو ہی چیزیں دیکھو آپ فلم میں ایک نقالی ایک ایکٹنگ نقالی ایک بے حیائی نقالی بندر کی خصوصیت اور بے حیائی سور کی صفت اور آقا نے فرمایا جو میوزک کو استعمال کرے گا گانے بجانے کو استعمال کرے گا لہو لہب کی چیزوں کو استعمال کرے گا آقا نے فرمایا کتے اور سمروں کی طرح ان کے چہرے بدل جائیں گے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کہا تھا مدینت المنورہ زیادہ اللہ شرفا اللہ اس کی عظمت میں اضافہ کرتا وہاں پر ایک مسجد ہے مسجد الجابہ اس کے بارے میں میں نے کہا تھا یہ وہ مقام ہے کہ آخا نے اس مقام پر تین دعائیں کی ایک دعا یہ فرمائی اے اللہ میری امت پر ایک دم اس کا خاتمہ نہ کرنا ایک دم اس کو ختم نہ کرنا زمین میں دسا کر آندیا لا کر طوفان لا کر آئے پی کسی جگہ آئے کسی جگہ باقی رہے تاکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرے میرے آقا سو مائیں اپنے بچوں پر وہ معاملہ نہیں کر سکتی جو امت کے تعلق سے آپ در اپنے سینے میں رکھنے والے تھے بیٹیاں آپ کی بھی تھی بیویاں آپ کی بھی تھی اولاد آپ کی بھی تھی کیا آپ کے دل میں سینے میں دل نہیں تھا چٹان تھی مرتے تھے کس کے لیے روتے تھے کس کے لیے تڑپتے تھے امتی امت امتی میری امت میری امت دن میں رات میں سفر میں حضرت نے میرا میں گئے اللہ کے پاس گئے اللہ نے کہا السلام علیہ النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا پڑھتے بھی پڑھتے پوری دنیا کے لوگ یہی اصلیات پڑھتے ہیں السلام علیہ کا ایبیو اے نبی تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ کی طرف سے برکتیں ہو ورحمۃ اللہ اصلیات اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ آپ مجھے رحمتیں دے رہے ہیں آپ مجھے برکتیں دے رہے ہیں میں چاہوں گا میرے بلال کا کیا ہوگا میرے ابو بکر کا میرے عمر کا اور قیامت تک آنے والی میری امت کا کیا ہوگا اس لیے اللہ ایسا نہیں السلام علیکم النبی بلکہ گاڑیاں ہوتا نبی کی سنتوں کا دین کا تو جبر پیش ہے شریف میں نہیں پہن سکتی مجھے کھجلی ہوتی مجھے عادت نہیں یہاں کپڑا ڈالا مرد پانا چہرے کو نہیں ڈھانکتا میں روباؤ رکھوں دس منٹ مجھے برداشت کیوں عادت نہیں بچپنے سے رنگیوں کے لیے حرام شادیوں کے لیے ننی منی بچیاں اگر یہ مر جائے بالغ ہونے سے پہلے وہ سبھی تیری انگلیاں پکڑ کر یہ تجھے جنت میں پہنچانے والا مار گئے کو رنڈیوں کا لباس پہنا رہا جس شرٹ پہنا رہا مردوں کو چھوٹے بچوں کو گلے کے اندر سندر کی زنجیر ابھی سے باپ ڈالا بس نے گھر کی ٹھنڈی کیا سوفا آیا کوئی گلے کی زنجیر دیا کوئی انگوٹھی دیا جو چیز بڑوں کے لیے حرام وہی چیز بچوں کے لیے بھی حرام جو لباس بڑوں کے لیے حرام وہی بچوں کے لیے بھی حرام ڈال رہا ہے میرے نبی کی دعا نہ ہوتی آج یہ چہرے دکھانے کے لائق نہیں ہوتے میرے اللہ کی قسم وہ مسجد الشاہ گواہ ہے اگر جاؤ کہو اے مسجد رات کے دو بجے ڈھائی بجے آیا ہو ملا سے میں نے حدیث سنی اے اللہ قدرت کا کرشمہ دکھا دے اس زمین میں قوت گویائی دے دے بولنے کی طاقت دے دے اللہ کی قسم وہ زمین کہے گی ہاں ہاں اے نبی کے امتی جگہ پر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میری امت کو بیک وقت تباہ برباد نہ کرنا میری امت کے چہروں کو نہ بدلنا بنو اسرائیل کے اور پچھلے پاس نبیوں کے امت کے اگر گناہ کرتے اللہ کے چہرے بدل دیتے گرو خیرت کا اللہ نے کلام پاک میں پڑھا تم زلیل بندر بن جاؤ اسی لیے انگریز کی اولاد آج کہتی ہے کہ انسان پہلے کبھی بندر تھا انسان کبھی نہ بندر تھا نہ بندر بنے گا وہ ایک قوم تھی اللہ نے بطور عذاب کے ان کے چہروں کو بندر بنا دیا تھا وہ ختم ہو گئی وہ نسل اور یہ جو بندر ہے وہ نہیں ہے آقا نے یہ دعا کی ایسا میری امت کے چہرے نہ بدلنا اس لیے آج ٹی وی دیکھ کر گانا سن کر قوالی کی محفل میں بیٹھ کر یہ کیا سیما ہے بزرگوں کی خان پاہوں کا یہ علماء شریعت بولتے ہیں ہم طریقت سناتے ہیں ہم معرفت سناتے ہیں یہ سیما خانی ہے ان کو کیا معلوم حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی سیما خانی کرے گا حضرت نے کہا سیما خانی کے لیے شرط یہ ہے کہ سیما گانے والا گانے جی والا نابالغ نہ ہو عورت نہ ہو بڑا آدمی ہو بچے سے بھی قوالی نکالی جا سکتی اس لیے جس بچے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہمارے علماء نے کہا عورتوں سے زیادہ اس سے خطرہ رہتا ہے کہ کوئی مرد اس سے لوٹی کام نہ کرے اس کے گلے پر پیار نہ کرے ہمارے علماء مسلمان نے آقا نے فرمایا ہے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا آپ یقین بچے کا منہ جل گیا لڑکی کا منہ جھلس گیا ماں باپ کیا چاہیں گے یہ چاہیں گے کہ اس کا منہ جھلسا ہوا رہے درونی رہے یا ماں باپ یہ چاہیں گے کہ بچی پہلے کی طرح ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے جب ماں باپ اپنے بچوں کا چہرہ بگڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے آخا کیسے چاہیں جو احمد کہیے تھے اللہ کاپ کو ان کے پیچھے ہلا کر ڈالیں گے کتنا ہوتے کتنا پڑھتے کیوں آپ اتنا بڑھتے ہیں بلستے ہیں بے قرار ہوتے ہیں اللہ رحد کرتا تھا آپ پر وہ کیسے چاہیں گے امت کے آقا نے تین دعائیں کی بیک وقت میری امت عذاب کا شکار نہ ہو اللہ میری امت کے چہروں کو نہ بدلے اور حدیث کے اندر فرمایا گانے بجانے سے سور اور بندر کے چہرے ہو جاتے ہیں آقا کی دعا کے سکے میں چہرے تو نہیں ہوئے عادتیں آ گئی بندر کی عادت نہ خالی اب یہ کلاس دو کلاس پڑھ کر تمہاری جو اسکول سے نکلی ہوئی بات کر درمیان کے اندر ہاتھ اٹھائے گی آکشن کرے گی یہ کیا ہے بندروں کی کے صرف ڈرامے میں دیکھا تھا سو میں نے ایسا کر لیا وکاس ایسا ہو گیا اینڈ فلا فلا انگریز کے حصے سے پیدا ہوئی یہ ڈرامے جو دیکھ رہی ہے اور جس ڈرامے میں دیکھا بال سیدھا ہو رہا ہے پلو کو ڈالا جا رہا ہے کوٹ اٹھا اٹھا کر ڈالے گی فوج میں مجلسوں میں جو چیز آئے تھی اب ہنر کیا چیزیں پہلے عورتیں میں دہشت زیور کے تصویریں قرآن کی باتیں بزرگوں کے واقعات شوہروں کو نصیحت کی باتیں اب کیا انہیں پہلے شروع کر دیے میری کمر میں درد اس کا باپ انہیں بول دیا کمر میں مجھے اوپر سینے تک درد ایپ سے خدا کا عذاب ہے یہ وہاں عذاب من مصیبت اللہ کہتے ہیں جو بیماریاں جو مصیبتیں ہیں شوق سے بڑی نکال ہے ایک عورت کہتی ہے میں نہیں کھا سکتی کیونکہ وہ ٹی وی میں جو اس نے دیکھا ہاتھا بتا کر انگلیاں نیچے کر کر ہوٹوں کو پٹکا پٹکا کر آنکھیں بنا بنا کر یہ بندر کی اثرت نہیں ہے نہ خالی تالاب کے پاس جاتی تھی کنویں سے پانی لیتی تھی کپڑا ہاتھوں سے دھوتی تھی مسالہ ہاتھ سے پیستی تھی بچوں کے کپڑے دھوتی تھی مہمان نوازی کرتی تھی بیماری آ نہیں تھی کوئی نہیں تھی محنت کرتی تھی یہ سب سے پسینہ نکلتا تھا نہ سنا ہماری جو دادیاں نانیاں ہیں کولسٹرال کا سب نہیں بول پائے بی پی شوگر آنکھوں پر چشمہ دانتوں کا گرنا ہلکے کالے ہونا کیا ہے ڈاکٹر بھی تنگ آ جائے گا یہ ادھر سے بیماریاں یہ ادھر سے بیماریاں نجی مشین یہ کوئی خوبی ہے بیماریاں بیان کرنا کوئی خوبی اتیا کو بیان کرنا کوئی خوبی فخر ہے اب دیکھو ڈرامے کے اندر ہاسپٹل کے اندر آ کر کوئی کوئی بھی کے جا رہی ہے اس کی ہیروئن گئی یہ بھی اس کو بیان کر یہ یہاں نے فرمایا بندروں کی عادتیں پیدا ہو جائے گی پتا ہی لگے گا بندر جب نقل کرتا ہے تو اسے پتا نہیں کہ کس چیز کی وہ نقالی کر رہا ہے حیا کی بے حیائی کی کھجاؤ تو ہو جائے گا مستقل انگریزی کتابوں میں ٹوپیاں فروخت کرنے والے کا واقعہ کہ ٹوپی لے کر چلا گیا اور اس نے ٹوپی گرائی تو اس نے ہی تو اس کو کیا پتا اپنے دفعے کا اپنے نقصان کا یہ کہاں سے آئی نقالی کی عادت یاری گانے بجانے اور میوزک کے استعمال سے آخا کا فرمان صحیح نکلا جھوٹا نکلا اور دوسری چیز آخانے پر گاڑی کے سوبروں کی عادتیں سوبروں کے چہرے بہت کے کی دعوت ہم ملیما کریں گے اور ایک رشتہ جاتا ہے خبیص حرام الدار کا غلط الزنا کا ایک رشتہ جاتا ہے زنا کی نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا داڑھی مڑا سپن سبا حرام کی کمائی کمانے والا اور فلمیں دکھانے والا عورت پر نندا گھمانے والا اب دیکھو دیکھو ان دو رشتوں میں وہ گھر رشتے کو قبول کریں گے حلال کی ماں کمائی والے کو یا سود کی کما کر کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کرنے والے کو آقا نے نہیں فرمایا سمر کی قسرتیں پیدا ہو جائیں گی کہ خبیص کو جس کو چھوڑ کر خبیص کو پاک کو چھوڑ کر ناپاک کو لگایا جائے گا آج کی کتنی قدر ہے دیکھو کرکٹ کا میدان دیکھتا ہوں پیٹ چلتا ہے مجھے جمعہ میں چیختے ہیں چلاتے ہیں یہاں جنت کا سودا ہوتا ہے یہاں ہوروں کا بیان ہوتا ہے کسل کا بیان ہوتا ہے نبی کے چہرے کا بیان ہوتا ہے نبی کے سیرت کا بیان ہوتا ہے نبی کی صورت کا بیان ہوتا ہے اولیاء کے واقعات کا بیان ہوتا ہے اللہ کی قسم میرا پیٹ چلتا ہے فلموں کو دیکھ کر بناظر کو دیکھ کر پانچ سو روپے دے کر حرام خوش اپنی بیوی کو بے پردہ دے کر فلم میں جاتا ہے پڑوس کا مریض بیٹھا پا رہتا ہے سامنے کینسر کا مریض ڈکال دیتا ہے پیچھے کا مریض بھی خارج کرتا ہے اس اس بند کمرے کے کے اندر کی جو ہے اور اور کینسر برین ٹیومر مریض کی سانسوں کو اس کی بیوی کو دلا رہا وہ سماج کے اندر بڑا جو ہے عزت والا رہا ہے بہت جرم کی خدمت کر رہا ہے کیا بھی تکلیف نہیں دے رہا ہر ایک بار عمرہ کرانے لے جاتا ہے جوروں کو لے کر ہر اتوار ہفتے کو ہوٹل کا کھلاتا ہے سور کی کب پیدا ہوئی نہیں ہوئی ہمیں کئی گاڑیوں والے نے کئی پرہیزگار گھرانے والوں نے کہا ہم جو ہے رشتہ بھیجتے ہیں شک کرنے لگتے ہیں ہماری مردانیت پر جب اتنا کس کر بات کر رہے ہیں کہ یہ دعوت نہیں چاہیے جوڑا نہیں چاہیے جہیز نہیں چاہیے اور پہنے ہوئے لباس میں نکاح کرنے کے لیے تیار ضرور اس کی بردانگی میں پڑا آقا نے کہا سور کی فصل ہے پیدا ہوگی اچھی چیز کو انسان قبول نہیں کرے گا یہاں کہا جاتا ہے جمعہ میں جو لیٹ سے آتا ہے کتے کا پیشاب سور کا کو کھانے والا جو کتے کا پیشاب اور سور کا کو کھائے گا اس کی سمجھ کیسی ہوگی یا آدمی جو حساب کھائے گا ویسی ہی اللہ اسے سمجھ نہ دے گا کرکٹ کے میدان سارے رات ٹکٹ کے لیے کھڑے رہتے ہیں فلم کی ٹکٹ بلاس میں بھی گرمیوں میں پنکھا چلتا ہے سردیوں میں گرم پانی ملتا ہے ہمارے گھروں کا استنجا خانہ اتنا صاف و صاف نہیں ہوتا جتنا کہ مسجد کے بیت الخلا صاف ہوتے ہیں اسے کون صاف کرتا ہے بلال خلا ہے ہمارے گھروں کا ٹوٹیاں بھنگیاں جورو ہاتھ نہیں لگا سکتی گھر کا کام نہیں کر سکتی حرام ہے اسے حرام ہے کرنا ماں چورو کی خدمت کر لے اگر ہے ماں چورو کے لیے کھانا پکائے ثواب ہے چورو کے لیے حرام ہے ماں کے پیر دبانا چوروں کے لیے حرام ہے اولاد کی خدمت شفتوں میں کام پا لیا اب یہ چیز ہنر کے طور پر بیان ہو رہی ہے آقا نے نہیں کہا کہ بندر اور سور ہو جائیں گے بندر اور سور تو نہیں ہو سکے کیوں کی کی مسجد گواہ ہے کہ نے اس مقام پر تین دعائیں فرمائی اے اللہ میری امت کے چہروں کو نہ بدلنا اے اللہ میری امت کو ایک لفظ آپ کا شکار نہ کرنا اور تیسری دعا آپ نے فرمائی اے اللہ میری امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا آسا فرماتے ہیں عام طور سے یہ وقت امت ہلاک دل ہوگی تیسری دعا کو نہیں ہوئی آقا نے فرمایا کہ اس امت میں اتحاد انتظام دلوں کا جوڑ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا چھوٹا علاقہ کچے گھر پکی سڑک نہیں بجلی نہیں نو کی دس کی گھر ہاں اختلاف انہیں الگ مجید بناتا ہے انہیں الگ مجید بناتا ہے یہ بولتا ہے عورتوں کے لیے عید کی نماز ایک بولتا ہے کہ چار آقا کی دعا قبول نہیں ہوئی اس لیے اب صبح دیا بلکہ ایک عجیب بات یا بنگلور میں ہوا ایک لائبریری کا افتتاح ہوا بنگلور میں ایک مسجد کے احاطے میں ایک لائبریری کھولی گئی کھولنے والا نے سمجھا اس کا ایک ادھاٹن جلسہ کیا جائے افتتاحی جلسہ کیا جائے اور اس جلسے کے بہانے مختلف مقاتے فکر کے لوگوں کو جوڑا جائے بریلوی دیوبندی غلام جماعت اسلامی تبلیغی تاکہ بنگلور کے یہ جو مختلف مقاصد فکر ہیں ان کا اختلاف ختم یہ صبح قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا اس لیے کہ آقا کی دعا قبول نہیں ہوئی اگر ہو جائے گا ہریا مسجد الجامہ غلط ہو جائے گی نبی کی حدیث غلط ہو جائے گی آخا نے دعا کی اللہ نے بالکل نہیں پروائی یہ نہیں ہو سکتا کام اپنا کرو کسی سے الجھو نہیں یہ تو ہو سکتا ہے لیکن سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے نہیں ہو سکتا یہ باتیں چھوڑ دو بیکار ہے لگو تین حکومت یادی چھٹی کرنے والے کو چھٹی کرنے دو اور چلے میں جانے والے کو چلے میں جانے دو اور جماعت اسلامی سے لگنے والے کو لگنے دو رضا خان سے رکھنے والے ملانے کی کوشش کرو گے نیگیٹو پازیٹو میل فیمل یہ جو کرنٹ آتا ہے ان کو دونوں کو لگاؤ گے تو چنگاری بھرتے جائے گی شارٹ سرکیوٹ ہوگا امت میں یہ نہیں ہو سکتا اس کو الگ رکھو اس کو الگ رکھو یہ نہیں ہو سکتا آتا نے فرمایا تو اس اجلاس کے اندر کوشش کی گئی ویڈیوگرافی ہری مہینوں کی بات ہے سالوں کی بات نہیں ویڈیوگرافی ہری یہ قالب اسٹیج پر ان کے نزدیک وہ ویڈیو گرافی حرام تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتی ویڈیو گرافی اب دوسرا مقصد میں سی ختم کھڑا ہو گیا تو ویڈیو گرافی کی بات کرتے ہو میرا ارادہ تو یہ ہے ہر مسجد کے کنارے پر ایک ٹی وی کا امتحان لڑائی پر ختم ہو گئی مجلس اتحاد اتفاق کے نام پر جو کنونشن رکھا گیا کانفرنس رکھی گئی انتم جو اس کا سلسکڑا ہوا وہ ایک دوسرے کی گریبان ہو سکتا تھا کہ قتل عام ہو جائے خوب خراب ہو جائے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا آقا نے دعا کی اللہ نے قبول نہیں کی اور جسے آسا نے دعا کی اللہ نے قبول نہیں کی کوئی قیامت تک اس دعا کو رد نہیں کر سکتا ہاں ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کرے ہم اپنے مسجد کی تربیت کریں وہ اپنے مسلک کی تربیت کرے یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں مل جائے ہونے کے امکانات ہیں اس لیے کہ نے دعا کی تو آقا علیہ وسلم نے جو دعا کی اس دعا کے سب سے آج بندر سور بننے سے بنے بچے ہوئے ہیں لیکن چونکہ حدیث ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا آج دیکھ رہے ہیں بندروں کی قسلتیں انگین کی قسلتیں آج مت کے اندر موجود ہیں بے بیلنا کیا بولنا کیا نہیں بولنا پتا نہیں ایک ساتھ کہہ رہے تھے یہ ہندوستان سیکولر ملک ہے جمہوری ملک ہے تم اگر اپنے اسلام کا بولو گے تو کافی اپنے کفر کا بولے گا مسلمان کہہ رہا تھا یہ بات مسلمان سنا رہا تھا یہ بات قرآن کہتا ہے وہ میں یب کا غیر اسلام دینا فلن جو قدم مگر اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی اور مذہب تسلیم کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا گا دینا اسلام اللہ کے پاس جو دین ہے مذہب اسلام کوئی مذہب نہیں ہے دنیا میں صرف یہ ہی مذہب کا ہے اور قیامت تک رہے گا یہ سب برساتی میٹر ہیں ٹائم ٹائم کریں گے اور برسات ختم ہوگی بھاگ جائیں گے مر جائیں گے اور ایک مذہب اسلام ہے جو قیامت تک باقی رہے گا ایسی سچائیاں ایسے حقائق انسان دیکھتا ہے لیکن اس کی تعمیر کر لیتا ہے پیٹ میں درد ہوا کیوں ہوا گیس سے ہوگا کو مر گئی ارے گیس کیوں آئی کافر میں میں ہم نے کافرت کافر سورج کی پوجا کیوں کیا نہیں بھی سورج سے بہت پھیلا سورج کی پوجا سوریا نمسکار کرنے لگا چاند کی پوجا اس لیے کہ چاند سے پیدا پھلوں میں مٹاس ستاروں کی پوجا اس لیے کہ ستاروں سے دنیا کا نظام قائم زمین دھرتی کی پوجا زمین نہیں تو کام کافر میں آج اگر کوئی بیماریاں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں اللہ دکھاتا ہے اب اس کی تعبیر ذرا چورو نا پردھان بھی جاتا مزاج ٹھیک کوئی سا اب اس کو کافر بھی بول رہا ہے اس سے آگے سوچو کہ اللہ یہ مزاج والی عورت کیوں دیا پھر کیوں قرآن میں دعا سکھایا ربنا لنا من ازواجنا قرۃ اعین اے اللہ میری بیوی اور اولاد کو میری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا یہ بیماریاں گنانے یہ مصیبتیں سنا ہر چیز کی تعبیر پیٹ میں درد اپنی گردے میں لنکری پیدا ہو گئی جو کھان پا پانی یعنی گرد نہیں بلکہ پیدا ہو گیا کیوں یہ نہیں کر رہا ہے نمک کم کر رہا ہے ہوا تو کیوں ہوا کافی دن تو یہیں جا کر اٹک جاتا ہے سورج سے نفا آگ سے نقصہ نہیں بھی آپ کی پوجا نہیں کریں گے سمندر کی پوجا نہیں کریں گے یہ خطرناک ہو جائے گا آگ ہمیں کھا لے کیوں کھائے گی آگ آگ میں کس نے طاقت پیدا کی گردے میں پتھری کس نے پیدا کی دماغ میں ٹیومر کس نے پیدا کیا رگوں میں کولسٹرال کس نے پیدا آگے بڑھو کافر نہیں ہو کہ ایک چیز پر جا کر رکے ہر چیز کی تعمیر خیر و برکت نہیں کمائی نہیں نہیں حکومت آپ سویں پہ یہ زمین کے رجسٹریشن تو کیا زمین ہمیں سامنے والے جو دھرتی ماں کی پوجا کر رہے ہیں اور جو یہ زمینوں کا کاروبار کر رہے ہیں ان میں ان میں کیا فرق ہے نہیں بھی ذرا کئی چل رہا کئی کو چل رہا رجسٹریشن آ نہیں تو گویا زمین ہمیں پالنے والی جو دھرتی کی پوجا کرتا ہے وہ بھی موشن کہتا ہے کہ مجھے زمین پالنے والی اس بھیڑ میں کڑوس میں اس مسلمان میں کیا فرق ہے رجسٹریشن آبند زمین کا پیسہ بس اس لیے جو ہے گھر کے اندر ذرا براتی نہیں ذرا کھانا ہے چاپنا نہیں بریانی نہیں اس ڈیڑھ چمار میں اس میں کیا فرق ہے اللہ نے ہے گزشتہ سال کڑپا کو ہم بیان میں گئے تھے ہمارے ساتھ جو آئے ان سے مسلمانوں کا کیا کردار تھا آزادی میں یہ عنوان تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا بریلی دیوبندی ہر مقصد فکر سے سننا بلکہ غیر مسلم بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا ہمارے بیان سے کوئی اختلاف نہیں ہوا بیان جوشیلا تھا اب جو پاک میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھی جوش آ گیا جو نازم تھے جیسے تھے مدرسے تھے موسمین تھے جانتے میرے ساتھ بہت بڑا طبقہ آیا تھا اب وہ جوش میں آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے ایک بات کہہ دی کہ مقامی جو ایم ایل اے ہے اچھا انسان نہیں آئندہ اسے ووٹ ڈالو حضرت نے یہی بیان میں بات کہی کہ بھلے اور برے کی تمیز کرو سیاست کو مسلمان جھوٹ پیدا کرو یہ جوش میں انہوں نے بات کہہ دی کوئی دل کی بات کی دکھ کی درد کی جو اس ایم ایل اے نے مدرسے کو نقصان پہنچایا اپنی تقریر میں انہوں نے کہہ دی بیان ختم ہوا بوندے ہونے لگی ہم لوگ بہت بڑا بغیر عشاء کی نماز پڑھے چلا گیا بارش اگر زور سے ہو جائے گی تھک جائیں گے اب ہم لوگ کہاں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے چھ مے کو یہاں یہ پیسہ بولتی نیلے کے خلاف تمنا یہ تو کیا نماز پڑھ لو بھائی بالکل صحیح بات کیا کسی گواہ کو پوچھ کروں گا بے نماز پڑھ لو گی ہاں کہہ سے گئی نماز ہو گئی نماز ہوتے ہی جس گاڑی میں ہم گئے تھے یہ سمجھ کر کے اس گاڑی کے اندر اور جو جو ہے وہ وہ لوگ تھے کانگریس کی پارٹی کے تھے احمد اللہ اس کا نام ہے ایم ایل اے اور اس کے بیٹے کا نام امجد ایم ایل اے تو آیا نہیں ہوتی ہے حیدرآباد میں تھا کڑوا آندرا کو لگتا ہے وہ کسی میٹنگ میٹنگ میں گیا ہوا تھا اب اس کا بیٹا آ گیا اس کے ساتھ جو لوگ تھے شرابی انہوں نے یہ سمجھا کہ بنگلور سے آئے ہوئے مولانا کچھ جو ہے اس کے خلاف کہہ دیا بھائی وہ سنتے ہی نہیں بات لوگ یہاں بات نہیں سنتے ہیں وہ پیچھے سے کیا کیا حضرت ممبر رسول پر بیٹھ کر کتا سمر بولتی نا کس لیے بولتے ہیں کون سی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے نتیجے میں یہ بات کہا وہ نہیں جیسے سور گندا کھاتا ہے دور سے بیٹھ کر یہی ممبر رسول کو اور اللہ قرآن کے اندر لکھا کمتل ہو کمتل کلو بدنام تھے ہم سبق بولنے میں اب جو گاڑی تھی پتھراؤ کیا اتفاق ایسا ہوا اللہ کا کرم درکن نکال کے اللہ کی مدد استنجا زور سے لگا ہوا تھا ہمیں کیونکہ مغرب کے بعد بیان تھا عشا کے بعد استنجا جانے کی عادت تھی اللہ کی مدد بھاگے نہیں استنجا اللہ لگا دیا وہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا تو بجائے ہم جو ہے وہ جو ٹاٹا سمو یا بڑی گاڑی آئی تھی کالج وغیرہ اس میں جانے کے ٹو ویلر میں ہم نے اپنے ساتھی اس کا جلدی سے لے جاؤ لاٹرین میں کمرہ کیا ہوا تھا وہ اللہ کو بچانا مخصوص تھا اب انہوں نے سوچا بنگلور کا آیا ہوا مولوی نے ہمارے ایم ایل اے کے خلاف کہہ دیا پتھراؤ کیا شیشے ٹوٹ گئے اور جب ان کو حقیقت کسی نے کہی حضرت مہمان نے کچھ نہیں کہا یہ جو مدرسے کے نام ہیں انہوں نے ایم ایل اے کے خلاف کہا بیچارے کو پکڑ کر مار دیے جگہ کاٹ دیے اور تقریباً خوب رچنے لگا ایک بات یاد رکھو ایک بات حق پر ہو نہ حق ہو یہ جگہ دیکھو کیسی یہ جو ممبر ہے یہ محراب ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم اگر اس کی کوئی توہین کرے گا اللہ کی قدم کوئی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا ابھی ایک سال تک کا آگل جا کر آگل نہیں آیا وہ انجد بیس سال کی عمر شادی ہو کر ابھی آگل کچھ سال ہونے نہیں پائے خطرناک حادثے کا شکار ہو کر روڈ کے آگے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑ گئے عالم رہ گیا عالم کا گرمان پھاڑنے والا منہ سے خون نکالنے والا چلا گیا وہ خدا سکھایا جاتا ہے دنیا میں موت برحق ہے لیکن موت موت میں فرق ہے ایک موت مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے تھی یہ رش کی موت ہے ہم کہیں گے خدا یہ موت ہمیں دے دے ایک موت ہے قرآن پڑھتے ہوئے آ ہے ہم یہ نہیں کا برا چاہ رہے ہیں کیا حضرت بیٹھ کر ایک مسلمان آکسیڈنٹ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کی بدوا لے کر آزادی لے کر ایک آگت سے دوسرا آگج لگا نہیں کل وہ لایا ہم جب لا ایسی جو شرابیوں کو لے آ کر عالم کی توہین کیا اللہ دکھایا اب اسے پوچھو نہیں بھائی انہیں اوور ٹیک کریا اس سے تو یہ کرانا سوچ ہے اوور ٹیک کرنے کی بات کس نے اس کے دل میں ڈالی خدا ہے اگر تیرے پتھر لگے گی تو بنگلور کے اندر افواہیں اٹھ جائے گی اللہ کی طرف سے نظام ہے اب انسان تعویل کرتا ہے سمجھ نہیں رجسٹریشن بند ہے رجسٹریشن تجھے پالنے والا تو دھرتی امبا کی پوجا کرنے والا دکان کمئی نے کیوں برساتہ ہو رہی بھائی بادل تجھے پالنے والا دھوپ تجھے پال کیا فرق ہے سوریا نمسکار کرنے والے کی اور چندرما کی پوجا کرنے والے کی دھرتی ماں کی پوجا کرنے والے کی اور تجھ میں کیا فرق ہے وہ صرف اسے دیوتا کہہ رہے ہیں اور تو اسے راسک کہہ رہا ہے حادثہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے کیوں نہیں ذرہ میری بیوی سیدھی کئی کو دے کون بنایا ارے کوئی تو ہے بنانے والا کوئی ہے ان دلوں میں بگاڑ گیا ذرہ بچہ نہ فرمایا ذرا جوتا لے کو مار رہتا ہے بہت دھوپ ہوتے ہیں شان سے بولتا ہے بابا بچی کو شان میں جانچ کراتا ہے ارے کیوں ہو رہا ہے کون کرا اگر اس کو نہ سمجھے بہت اونچی بات ہے اس بھیڑ و جماعت میں ہم نے کوئی فرق نہیں ہمارا ایمان نہیں بنا میں نے اس کا جواب ارض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنا لیا جائے ہمیں دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی وہ جو حکیم تھے مدینت المنورہ کے اندر تشریف لے گئے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ بھائی ذرا دو چار منٹ آگے بڑھے تو پھر مسجد کی سفیں خالی ہونے لگے ڈر ہوتا ہے کبھی سنیما گھر ویران نہیں ہوا کبھی بنڈے کا میاض دیکھنے والے کبھی کم نہیں ہوئے کم ہوتے ہیں تو نماز بھی کم ہوتے ہیں یہ کوئی کھوکھلا بیان ہے زندہ بیان زندہ بیان ہے اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں اس کے لیے رب کائنات سے دعا کی جاتی ہے ایک شخص نہیں آتا نہیں چاہتی ذرا ہماری بیوی صاف کر جانا کہ اس نے بلا لے کتا اس کی قیمت اتنی کی ہمارا بیٹا دوپہر کو گرم توشا کھاتا ہے ڈیڑھ بجے انٹرول وہ دیکھو تک لیٹ ہوتا اس سے مانا کیا قیمت ہے واہ نبی کی وراثت کی جنت کی بابوں کی مسلمان پیچھے سے سب خالی ہونے لگے فتنے کا دور ہے مرو تب تک کیا کرو دیکھیں گے حکیم گئے اور میں نے بتایا کہ انہوں نے جب وہاں پر مدینہ منورہ کا معائنہ کیا تو پتا چلا کہ کم کھانے میں صحت ہے اور بیماریاں نہیں آتی اور کہا سہارا سے جب میں نے تحقیق کی تو انہوں نے بتایا آدمی کو اتنا کھانا چاہیے کہ کھانے کے بعد بھی چھوٹی خواہش ہوتی ہے اب کھانا ڈال لیا پیٹ تو بھر گیا لیکن ایک اور خواہش پیدا ہوتی ہے ذرا کھا لیں تو صحابہ نے فرمایا وہ جو خواہش ہوتی ہے جس کو اگر ہم روک دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے صحت دیتا ہے اور میں نے گزشتہ حدیث بیان کی کہ میدے کے سینگیز ہے لیکن بعض کھانے جیسا کہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ گیا مہمان بن کر گئے تو ڈنڈے تک کھا لیا اور فجر کی نماز تحج کی نماز بغیر وضو پڑھ اور جب فجر کی نماز ہوئی تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ مزاح دادی نے کہا کہاں سے بزرگ بزرگ بول رہی حضرت ابا جان یہ تو ڈنڈے تک کھانے والا بھائی اللہ والے ڈنڈے تک کھاتے ہیں چلو یہ کھانے کا گھر کا معاملہ تھا پوچھ نہیں سکتے تھے لیکن نماز کا مسئلہ بغیر وضو کے ساری رات میں وضو نہیں ٹوٹا کہا کہ بیٹی یہ تو پوچھنا پڑے گا میں نے کہا کہ بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ لمٹ نہیں رکھی جانی چاہیے جسے کسی بزرگ کے دسترخوان میں بیٹھے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت خانے کی سنت یہی ہے کہ کھانا ایک تہائی کھایا جائے میرے کے تین حصے ایک حصہ کھایا جائے ایک پانی کے لیے کے لیے مجھے معلوم ہے لیکن اس دسترخوان پر رحمت برکتیں نازی ہو رہی تھی میں چاہ رہا تھا اللہ کی مطلب اگر میں اس کو ناک میں کان کے سوراخوں میں دماغ میں لیتا کتنی اللہ کی رحمت ہے ایسا کھانا شہری کا کھانا ہے افطاری کا دسترخوان ہے اور زمزم کا پانی ہے حدیث میں آتا ہے زمزم کے پانی میں کنجوسی جو کرتا ہے وہ منافق ہے بس یہاں پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں پانی رکھ کر پینا پڑتا ہے وہاں پیو پیو پیو پیو سیرابی مومن کو نہیں ہوتی اب وہاں کوئی تقسیم کرنے لگے نہیں یہ تہائی پانی آتا ہے کہا نہیں وہ پیو خوب پیو لڈے تک دبا ایسے بزرگوں کا کھانا نصیب ہو خوب دبا کر کھاؤ شہری کا کھانا بھی برکا آقا نے فرمایا اس میں برکت ہے ایسے اس لیے اب یہ تو کے کھانا کیوں کھایا اس لیے کہ برکت کا تھا کہا کہ بھائی آپ نے نماز بغیر بزو کے کیوں پڑھی تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ جب رحمت اور برکتوں والا اللہ کی مدد اور کھانا کھانے کے بعد جو بیٹھا ایک ایک آیت سے ہزاروں ہزاروں مسئلے میں لگا اللہ نے میرے دل اور دماغ کو اسلام کے لیے کھول دیا اور جب میں قرآن میں تدبر کرنے لگا تبکر کرنے لگا سوچ وچار کرنے لگا تو میرا وضو ٹوٹنے کا سوال قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بھی خارج کرے گا ٹوٹنے کا سوال نہیں اس لیے میں نے بغیر وضو کے تحج کو پڑھ لیا کیونکہ وضو ٹوٹا ہی نہیں آپ کے کھانے کی برکت سے قرآن پڑھنے کھانا ہے اگلی جمعہ یہ لے کر ہم آئیں گے ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا تھا منایا اور بیوی نے بادشاہ کہا اگر کوئی جنتی نہیں ہو اے جہن جہنمی تو اس نے کہہ دیا اگر میں جنتی نہ ہوا تو اس پر طلاق کو سن لیا باقی آپ نے کہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور بزرگ نے اس کا قرآن سے حل نکالا وہ اما من خواب مفا مرتی ہی ودہن کا ہوا رہا وہ آدمی جو اپنے نفس کو بچایا اللہ کے یہاں کھڑنے سے ڈرا سنگل جنت آئی ماوا جنت اس کا ٹھکانا اس آیت سے وہ سن لیا آپ نے واقعہ کہ زندگی میں کوئی واقعہ خدا سے ڈرنے کا ہو تو تو جنتی وہ تو ہم نہیں لا سکتے کیا ہے ہمارے پاس جو روح کی غلامی کا مڈل ہے اولاد کے پیچھے سر پٹنے کا تمغہ ہے اور مال اور دولت کے پیچھے کتے بننے کا ہمارے پاس انعام ہے وہ تو نہیں لا سکتے بلور پیٹ پر اب جمعہ میں ہمارا انتقال ہو جائے ہو سکتا ہے وہ ہم جلد انتقال ہو گیا پڑتا کا ہماری دعا ہے اللہ اس کی مبرت کرے بس بان کو صبر ضبیر نصیب فرمائے اللہ کی قسم ہم برا نہیں چاہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں عالم کی آبداری اور کسی اللہ والے کی بدوا لینے کا انجام بتا رہے ہیں نہیں اللہ اسے ہی جنت ہے ہمارے باپ کا کیا اللہ اس کی بیوی کو اور شوہر عنایت فرمائے ابھی ہاتھوں کی مہندی نہیں نکلی ابھی سہاگ کی خوشبو ختم نہیں ہوئی شوہر کا انتقال ہو گیا انتقال ہو جاتا ہے نوجوانی میں بوڑھوں کا ہونا دادا نانا ہو کر ہونا اب ہمیں اب ہم مر جائیں اس وقت مر جائیں کیسے پہچانیں گے ہم کیسے پہچانیں گے اس وقت ہم اگر مر جائیں تو ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہم جنتی اور اللہ کے پاس وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تم جہنمی دیکھو کبھی کھانا عمدہ ملتا ہے یار وہاں پر کباب عمدہ وہاں جو ہے چکن مٹن اچھا وہاں بریانی حیدرآبادی یہاں دین کی باتیں کھول کھول کر گول مارٹم کر کر رہے ہیں کبھی تم دوستوں کو تلقین کرتے نہیں کرتے مجھے لگتا ہے کہ نہیں کرتے ہیں آپ ہر آدمی اپنے ساتھ دو چار احباب کو تلقین کر کے لائے اور آپ کے لانے سے اس کی زندگی بدل جائے حدیث کہتی ہے کہ جب تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا اللہ اس کا ادھر آپ کو دیتا رہے گا اور اس کے ادھر میں کوئی کمی نہیں کرے گا یہ کتنا اہم عنوان ہے کہ ہم اگر اس وقت مر جائیں تو خدا کے یہاں جنتی ہوں گے جہاں وہ چھوٹے بزرگ کا واقعہ کہ زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو اللہ سے ڈرنے کا واقعہ ہو وہ تو ہے ہی نہیں اب ہماری زندگی کے حساب سے ہم جنتی یا جہنمی اور اگر جہنمی ہو تو کیا کریں جنتی ہو تو اللہ کا شکر کرنا ہے تو یہ